فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك <clears throat> إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين وهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنة يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله عز وجل في مدح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون <clears throat> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي إلى آخر الحديث محترم ومعزز أستاذ وشيخ حضرت مفتي ديجر علماء كرام مهماني عزاز most respected and علماء كرام حفاظ اللزم فرنز الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We thank and praise Allah Azza wa Jal for the priceless, most precious gift of Iman that Allah Azza wa only through His infinite and compassionate mercy that Allah Ta'ala has granted us, not because of us being deserving of it or eligibility or worthy of it in any way whatsoever. This is the given special gift of Allah subhanahu wa ta'ala for which we say Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. These are times wherein our link to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam via the authentic chain and sanad golden transmission that we acquire our knowledge of deen from the authentic and correct sources especially in these times when there is a proliferation abundance of information available on the internet and other modems it is a highly dangerous trend to merely pick up a book and start studying it and decide to opine on Islam Al-Isnadu min ad-Deen فانظروا عمن تأخذون دينكم taking our deen from the correct source is an integral part of deen and therefore be wary of who we take our knowledge of deen from. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala says, لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Had it not been for the fact that this deen and the knowledge of this deen is secured in a golden transmission, then everybody would have said, anybody would have said whatever they wish to have said. so this transmission that I have learned in from my ustad who in turn has taken it from his ustad and this transmission goes right up to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. but of integral importance the means just before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through which it passes Sahaba radiallahu majma'in is of paramount importance that we understand this deen as conveyed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Sahaba radiallahu anhu majma'in and as the Sahaba have imparted it onwards towards the Ummah will find that in most deviated sects, be it Shiism, be it the Khawarij, be it modernism in its extreme forms, uh, some elements of Salafiyat, many instances the problem would be around because of some or the other problem with the fraternity in general or with certain individual Sahaba radiallahu majma'in. In these verses Allah Ta'ala speaks with the highest accolades to both the groupings of Sahaba, Fuqara of the Muhajirin, the Muhajirin and the Ansar. Allah Ta'ala praises in the highest words and these ayat are within the ambit of discussion of who are liable to be given the spoils of war that was taken without any fight known as Fay when the fortresses of the Banu Nadir were surrounded Allah Ta'ala speaks about the Muhajirin, those who had given the everything, sacrificed the everything for the cause of this deen. Those Muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم, who were forcefully banished extricated from their homes from Makkah Mukarramah, forced to migrate and leave behind their most valuable possessions, their homes, their wealth, their everything they had to leave behind in Makkah Mukarramah. So is it, does it behove any mu'min to find a fault with those who for the sake and the cause of this Islam and who had sacrificed to that level that because of these sacrifices deen has reached us, does it behove any person to find a fault with such a great fraternity? أخرجوا من ديارهم وأموالهم and sincerity يبتغون فضلا من الله ورضوانا the intention behind this is only and solely to gain the fadl, the bounty and the pleasure of Allah Ta'ala. That this massive, mighty sacrifice was inspired by ikhlas, the love, the pleasure of Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ And it's this very grouping whom Allah Azza wa Jal has selected and chosen to be helpers of the deen of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam that they had received this deen, sacrificed for it, many of them had lost their lives, they were tortured, they were lashed, they would dragged through the burning, scorching sands of Makkah Mukarramah, made to lie down in the burning sand with boulders placed upon the chests, made to lie down on coals of fire at night. Every kind of thinkable persecution was meted out to them. And this is how this deen has reached the various parts of the world. Alhamdulillah, we have the opportunity, the honor this weekend to be out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And this Going out in the path of Allah Ta'ala, sacrificing for the cause of deen is of great importance. Just last night in Carltonville where Jamaat is there from Greenside Masjid, just one or two is the importance of us going out, putting a hand on the shoulders of our brothers. We find Arab brothers, who are involved in, in running taverns, liquor stores, etc. But important is, even in that condition, in such a place, if the word of deen is said to them, then what humanity, what love, what appreciation, and this worry and concern that even a single brother has come and met us, this is how this deen has spread and this is how important this effort is, reaching those places where nobody has dared to go, and by means of this sacrifice, by means of this going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the effort of deen of such importance, alhamdulillah, with the ijtima coming up, let us inshallah make a, a, a firm intention to participate in the, in the ijtima, make a firm new intention at some time or the other inshallah to sacrifice to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Thereafter Allah ta'ala testifies for them, أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ It is them and only them who are truthful in the claim of Iman. Allah attests to the Iman. So whatever the Shia would say regarding them absolutely has no ground, no standpoint. Thereafter the second fraternity, الَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ That those who have adopted Madinatul Manawwarah as the home prior to the Muhajirin, the Ansar, Allah Ta'ala praises here, who have entrenched themselves and adopted with ikhlas, iman, iman runs within the blood, it is embedded in the, in the recesses of the heart. يحبون من هاجر إليهم Allah Ta'ala again testifies that they love those who have migrated to them. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had struck the brotherhood mu'akhat between Ansar and Muhajirin, that each of the Muhajirs was paired up with an Ansari who had literally given up half of everything that they had owned for their migrating brothers. Impossible to find a grouping, a community in the annals of human history who have so selflessly welcomed their migrating brothers in such a manner. <clears throat> ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا They do not find any ill feelings, any malice, any greed for what the Muhajirin were given. Most of the spoils or the fay of Bani Nadir was given, majority of it or most of it was given to the Muhajirin. The Ansar, when told that this is the decree of Rasulullah sallallahu once again humbly submitted. Their hearts are absolutely clean. They have no ill feelings, no malice, no, no hatred. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا Many Mufassirin here make mention of a very famous incident that Nabi sallallahu alayhi wa said, يَطَّلِهُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ That very soon a man will dawn upon you who is guaranteed to be of Jannah. Sahaba waited in anticipation. He turns out to be a Sahabi not renowned or famous to be amongst the most high ranking. Three days the same process repeats itself. One of those present in the gathering, Sayyidina Abdullah bin Abbas, uh, Abdullah bin Amr ibn al-As radiallahu anhuma, goes to the home of this Ansari on the pretext that he has a problem at home and wishes to stay with him as a guest. The intention was to study this man from close quarters, that what is it, what is it within him that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has guaranteed him Jannah. He says, I stayed with him, I found nothing extraordinary, nothing of the extreme that was not the norm in the lives of Sahaba. Radiallahu anhu, he says, yes, one thing I've seen, but whenever he would turn and toss in his sleep, he would say, Allahu Akbar, but other than that, nothing. He says, eventually I, I made apparent that I've come to you because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said that you are Jannati tell me what is it that you have, he says humbly, that you have seen what you have seen, there is nothing special about me. And somewhat despondent he starts to go away when the Ansari calls him back and says that yes, there is one thing, I do not harbor jealousy malice hatred in my heart to any one of the Muslims his heart was absolutely pure and cleansed Abdullah ibn Amr radiallahu anhu says that this is exactly why you have reached this high status and this is exactly what I was in search of. So يحبون من ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. They give preference to others over themselves even though themselves are in desperate and destitute hunger. famous story, Nabi Sallallahu Alaihi receives a guest. Who is there that will take my guest home? First, Nabi Sallallahu Alaihi asks all of the Azwaj Mutahharat, our most respected mothers, every one of them's response was that we find nothing in the home except water. This is the home of Ashraful Makhluq wa Akramahum Indallahi Azza wa Jal. Such sacrifice for this deen to spread to different parts of the world. Nabi Sallallahu Alaihi then asked, who will take my guest home? mention is made, uh, uh, Abu Talha radiallahu anhu is given as the name of the Sahaba who had taken home. He says to his wife that there is no home more honorable than ours for we have the guest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our midst. He says, give everything that we have. Lay it on as best as possible. Again, sacrifice. She says, we have nothing but that which is sufficient for our children for tonight. He says to his wife, let's put them off, lull them off to sleep without giving them anything for tonight And when you place down the food, extinguish the lamp so he does not become aware that you and I are also not eating. The entire family slept without any food that night. The guest ate to his fill. The next morning when he comes, Rasulullah asks him, but how did you deal with your guest? And smiles at him and says that Allah has revealed regarding you, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً They give preference to others over themselves even though they are in destitute hunger. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Whomsoever is protected, shuh means having, being miserly with a greed. Being miserly with having a greed. Al-Bukhlu ma'attam al-shadid. And whosoever is protected from such miserliness and greed is indeed the successful ones. Thereafter, the third grouping who are not of the first two, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ That those who follow and come after them make the following dua and supplication. In this dua is a great lesson. Oh Allah forgive. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Oh Allah forgive us and forgive those. The, the virtue of Sahaba is established here that they acknowledge that the most virtuous in this ummah are those who were previous to us, who had, who had come prior to us, who had superseded us in Iman, and mainly meant is Sahaba radiallahu anhu majma'in. And O Allah, do not, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا O Allah, do not put any kind of ill feelings, malice, hatred, any kind of rancor in our hearts towards those who have preceded us in Iman. Let us protect our tongues, our hearts from any kind of statement against a single Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As the Mufti Sahib has mentioned last week, one has been made a common target of criticism. Hadrat Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala his father Hadrat Abu Sufyan, Hadrat Hinda radiallahu an, this family specifically, the Shia openly would would say that they are munafiqin, whereas their Sahaba radiallahu anhu of the highest level, many different quarters of Muslim groupings who have liberalist inclinations would also say derogatory things regarding Hadrat Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala. It is regarding this ayah that Imam Malik rahimahullah is of the opinion that those who harbor any ill feelings towards Sahaba are not even worthy to be given the spoils of war in the name or the form known as Al-Fay. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the love of deen. May Allah grant us the love and appreciation of those who had made these massive sacrifices so that deen has reached us. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. سوالات فرما دیں بھائی بنگلہ دیش سے مہمان آئے ہیں محترم و مکرم حضرت مفتی صاحب دامت برکات ملالیہ دیگر علماء اکرام معزز حاضرین میرے پیرو مشید قطب العالم عرب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نبر اللہ مرکز فرماتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ماشاء اللہ لوگ نیک کام بہت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے نیک کام ہی کے لیے اللہ سبحان و تعالی نے آپ کو اور مجھ کو کام کرنے ہی کے لیے پیدا فرمایا لیکن میرے پیر مرشد حضرت والا فرماتے تھے کہ جہاں پر پوری دنیا کے اندر اس وقت آتا نور کی فکر ہے یعنی نور کی آتا نور کمانے کی فکر ہے ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کی محنت پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چل رہا ہے ہمارے بنگلہ دیش میں اجتماع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن پھر بھی وہی حال ہے جو پہلے حال تھا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حفاظ کی کمی نہیں علماء کی کمی نہیں مفتی کی کمی نہیں یعنی گویا کہ پوری دنیا کے اندر ماشاء اللہ کام کا رواج ہو چکا ہے لوگ نیک کام کر رہے ہیں لیکن میرے پیر مرشد فرماتے تھے کہ ایک ہے آتا نور اور ایک ہے باقاعد نور نور کا آتا تو اس وقت بہت ہو رہے ہیں لیکن نور کا بقا نہیں ہو رہا اور نور کا جب بقا نہیں ہوگا تو نور کے اندر ارتقا ترقی نہیں ہوگی حالانکہ آپ کو اور مجھ کو تو یہاں سے نورانی بن کے جانا ہے اور نورانی تب بنیں گے جب نور کے آتا کے ساتھ ساتھ نور کی بقا بھی نصیب ہو اور یہ نور کی بقا جو ہے یہ نصیب ہوتے ہیں ترک معاشیت سے گناہ کے کام چھوڑنے سے تقوا کی زندگی اختیار کرنے سے جب انسان تقوا کی امیر پیل مشق فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کے چاروں طرف اپنے آگا و جوارش کے چاروں طرف تقوا کی باؤنڈری لگا لو اپنے آزا و جوارش میں سے کسی کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو تو جو کچھ نور تم کماؤ گے وہ سارے کے سارے نور تمہارا محفوظ رہے گا اور نور جو ہے وہ باقی رہے گا تو نور جب باقی رہے گا تو نور کی ارتقا بھی ہوگی یعنی ترقی بھی ہوگی تو ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک ہے آتا نور ایک ہے باقاع نور ایک ہے ارتقا بھی نور تو یہ جو آئے کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی اس آیت میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو دو قسم کے گناہ چھوڑنے کے لیے حکم فرمایا جہاں پر آپ کو اور مجھ کو نماز کا حکم ہے نماز پڑھنا فرض ہے یہی پر آپ کو اور مجھ کو ترک معاشیت بھی فرض ہے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کی دائیا دو چیز ہے ایک تو نفس ہے اور ایک ہے شیطان تو نفس کی تقاضے پہ نفس کی دعائیہ کی وجہ سے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کو حضرت نے لکھا ہے یہ نفسانی گناہ اور شیطان کی تقاضے پہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کا نام ہے شیطانی گناہ اسی کو ہمارے حکیب الملت مجدد الملت اشرف علی نبر الحمر قدہ نے تعریف دوسرے انداز سے فرمایا ترجمہ معنی ایک ہی ہے عوام کے لیے یہ آسان ہے علماء حضرات کے لیے وہ ٹھیک ہے حضرت فرماتے تھے ایک ہے جاہی گنا ایک ہے باہی گنا ایک گناہ کی دائیا جا ہے حب جا اور ایک گناہ کا دائیا جو ہے وہ با ہے تو ایک ہے جاہی ایک ہے باہی تو باہی کو حضرت شیخ الحدیث اب رحمۃ اللہ نے نفسانی گناہ فرمایا اور جاہی کو حضرت شیخ الحدیث اب رحمت اللہ علیہ نے شیطانی گناہ فرمایا میرے بھائی دوستو آپ کو اور مجھ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دونوں قسم کے گناہ سے آپ کو اور مجھ کو بچنا ہے جب جاہی گنا اور باہی گنا لیکن الحمدللہ دعوت تبلیغی محنت مدارس میں پڑھنے وغیرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے باہی گنا جو ہے نفسانی گنا جو ہے اس سے تو انسان کی کافی حد تک بچاؤ ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو جاہی گنا ہے وہ باہی گنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ باہی گنا تو صرف گناہ ہے لیکن جاہی گنا حضرت مجد زمانہ فرماتے تھے کہ جاہی گنا اتنا خطرناک ہے کہ اس گنا کی وجہ سے انسان صرف گنہ گار ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شاد ابا اوسط برا وکان من الکافرین ابا اوسط برا وکان الکافرین یہ جو یہ جو تکبر یہ جو تکبر یہ شیطانی گناہ ہے یہ جاہی گناہ ہے اس جاہی گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اطاعت سے نکل کر دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی دربار سے وہ مردود اور ملعون ہو گیا تو یہ جو گناہ ہے میرے بھائی دوستو عموماً اس گناہ کے علاج آدمی خود نہیں کر سکتا کیونکہ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں نیک کار ہوں لیکن وہ بیماری جو ہے کسی معالج کسی اللہ والے وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے کیا بیماری نہیں ہے اس لیے یہ جو مجلس ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائر خرطہ فرمائے حضرت مفتی صاحب کے دربار میں آپ حضرت تشریف لائے ہیں اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر اطاط ست سال دیریا عبادت سے اللہ کے بہتر ہے تھوڑی دیر کے کسی اللہ کے ولی کے مجلس میں بیٹھ جانا ہمارے حضرت مولانا مفتی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مجد زمانہ کے خاص خلافہ میں سے ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجدد زمانہ سے خود سوال فرمایا تھا کہ حضرت والا یہاں پر شاعر نے کچھ زیادتی تو نہیں کر دیا کہ تھوڑی دیر کی صحبت اور سو سال میری عبادت سے افضل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاد فرمایا حضرت مولانا تقی صاحب نامک برکات مبارک سے مجھے سننے کی توفیق ہوئی کہ حضرت تھانوی نبر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہاں پر زیادہ نہیں گلو نہیں شاعر نے زیادہ نہیں کیا بلکہ کم کہا کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیز ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے دو چیز ضروری ہے ایک صحت عمل عمل صحیح ہو تو صحت عمل کا مدار تو مسائل پر ہے اور عمل کی قبولیت کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے اخلاص وہ ہے اخلاص ایک ہے صحت صحت کا مدار مسائل پر ہے اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے اخلاص اور یہ اخلاص کی دولت حضرت مجد زمان نے فرمایا اللہ سبحان و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اول اکرام کی صحبت کی برکت سے تو یہ دونوں چیز جب جمع ہو جائے صحت بھی اور اخلاص بھی تو وہ عمل قبول ہو جائے گا اور عمل جب قبول ہو جائے گا بس نجات کے لیے کافی ہے یا معاذ اخلیص دین کا یکفی کلام القلیل تو اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ والوں کی صحبت ہی کی برکت سے وہ جو شیطانی گنا جاہی گنا اس سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کی چال کے اندر اس کی باتوں کے اندر یعنی کون سی بیماری وہ مبتلا ہے تبھی وہ حاضر وہ سمجھتے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ مفتی حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکات العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کے والد الحترا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دہلی میں بھیجا دوائی لینے کے لیے ایک نابینا حکیم تھے ان کے پاس جیسے حکیم صاحب کے پاس پہنچے تو پہنچتے ہی حکیم صاحب نے فرمایا تمہارے ابو کے لیے دوائی تو بعد میں دیں گے پہلے تمہارے علاج ضروری ہے اس لیے کہ تمہاری باتوں سے مجھے پتا چل رہا ہے تمہارے اندر ٹی بی کی بیماری ہے وہ ایک قسم کی بیماری ہے پہلے زمانہ میں ہوتا تھا ابھی بھی ہے تو وہ خاص بیماری اس سے انسان ختم ہو جاتے تھے پہلے زمانہ اب تو اس کے علاج ماشاء اللہ آ گیا تو حضرت فرماتے ہیں میں صحیح آدمی ہوں صحت مند آدمی ہوں حضرت کے وقت آپ کی دوائی لینے کے لیے حضرت فرمانے تم بڑے بیمار آدمی ہو تو والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے فرمایا ہاں حکیم صاحب اگر فرماتے ضرور تم اپنے لیے دوائی لے کے آؤ تو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے تو اسی طریقہ سے آپ کو اور میرے حال اور سب کچھ سے اولیاء کرام اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس لیے میرے بھائی دوستو اللہ سبحان و تعالیٰ کا حسن عظیم ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اولیاء کرام ماشاءاللہ موجود ہے انشاءاللہ موجود رہیں گے میرے پیرو مرشد فرماتے تھے کہ کون ما صادقین کا حکم قیامت تک کے لیے ہے لہذا کوئی بھی اللہ کی کوئی کرسی جو ہے نا وہ خالی نہیں ہوتی جب بھی کوئی اللہ ولی کے ولی دنیا سے جاتے ہیں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ اور کسی کو بٹھا دیتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اور مجھ کو یہ آنکھیں نہیں نورانی آنکھیں چاہیے اگر اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں آتا فرمائے تو آج بھی پوری دنیا اولیاء کرام سے ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ کا حسا ندیم ہے کہ آپ حضرات مفتی صاحب کے ہاتھ شب لاتے ہیں اس صحبت کو اور اس مجلس کو غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی مفتی صاحب سے اور آپ حضرات کو بھی خوب خوب استفادہ کی توفیق قطع فرمائے اور وہ جو بیماری میں نے بتایا روحانی بیماری اس روحانی بیماری کا علاج روحانی ڈاکٹروں سے ہی ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر سے ہوتے آپ حضرات نے سنا ہوگا ہمارے حضرت مولانا عامر حسن صاحب کا واقعہ ہمارے حضرت والا حرد رحمت اللہ علیہ کے خاص مرید تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے بمبئی میں تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے تو یہاں پر جیسے پہنچے تو آپریشن کرنا تھا وہ کچھ پرچہ لکھنا پڑتا ہے کوئی رشتے دار وغیرہ کا نام لکھنا پڑتا ہے تو انہوں نے حضرت والا کا نام لکھ دیا حضرت مولانا برار صاحب حق کی تو فرمایا ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے تو فرمانے لگے وہ میرے روحانی ڈاکٹر ہے روحانی ڈاکٹر تو وہ پریشان ہو گئے بےچارے ہندو آدمی تھے ڈاکٹر تھے کہ روحانی ڈاکٹر کیا آج اتنے بڑے ہسپتال پورے ہمارے بمبئی کے اندر سب سے بڑے ہسپتال لیکن اس کے اندر روحانی ڈاکٹر کے نام پر تو کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا تم نے فرمایا ہاں وہ ان ڈاکٹر کے پاس جانے سے تمہارے یہاں لاٹی کے اندر چیک کرنے سے جو بیماری سمجھ میں نہیں آتی میرے ڈاکٹر کے یہاں جانے سے وہ پتہ لگ جاتا ہے اور پریشان ہوئے اس دن کا ہمارے یہاں جدید آلات سے آرستہ ہے سب کچھ کا پتا چل رہا ہے تم کہتے کے پتا نہیں چلتا اور کون سی بیماری ہے بتاؤ تو پھر حضرت نے فرمایا اور دو چار ڈاکٹروں کو بلا لو تاکہ ہم سب کو سمجھائے خیر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے پورے بدن کے جو ہے نا ٹیسٹ کر لو جہاں جہاں چاہے کرنا ہے چاہے کر لو لیکن ٹیسٹ کرنے کے بعد تمہاری رپورٹ کے اندر یہ آئے گا کہ میرے اندر کتنے پرسینٹ کدھر ہے کتنے پرسنٹ حسد ہے کتنے پرسنٹ بگز ہے کتنے پرسنٹ بیبت ہے انہیں کہا نہیں یہ تو نہیں آئے گا یہی تو وہ بیماری ہے جس کے علاج جو ہے نا فرض آئین ہے اس کا علاج فرض آئین ہے تو ایک یہ جو ہمارے جسد یعنی بوڈی کی بیماری اس کا علاج سنت ہے لیکن روحانی امراض کی بیماری جو روحانی امراض جو ہے اس کا علاج میرے بھائی دوستوں فرض آئین ہے فرض عین ہے اس لیے کہ آپ کو اور مجھ کو جنت میں سب کو جانا ہے اور جنت میں جانا موقوف ہے صحت روحانی پر صحت روحانی پر روحانی اعتبار سے آپ اور ہم جب صحت مند ہوں گے تبھی آپ کو اور مجھ کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی علامہ سلیم یعنی امراض سے پاک قلب لے کے جب ہم وہاں جائیں گے تبھی جنت میں جانے کی اجازت ملے گی اس لیے یہ جو میرے بھائی دوستو روحانی امراض سے آپ کو اور میرا علاج یہ فرض عین ہے اور یہ علاج اور یہ بیماری کی تشخیص ماشاءاللہ اللہ کرام کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک کراتے ہیں انہی سے یہ علاج اس کا ملتا ہے تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ایک جب میں غفیر کو یہاں دیکھا آپ حضرات تشریف لائے ہیں علماء اور ہر قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں مفتی صاحب کی صحبت کو خوب غنیمت سمجھے اور اہتمام کے ساتھ آیا کرے اور صرف آنا ہی کافی نہیں آنا ہی کافی نہیں بعض لوگ صرف آتے ہیں بیات ہو جاتے ہیں لیکن بیات مستحب ہے اصلاح فرض ہے بیعت مستحب ہے اور اصلاح فرض ہے اور اصلاح کے لیے ہمارے شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے اندر بیان فرما دیا چار شرط لازمی ہے استفادہ کے لیے اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاب اطلاع ضروری ہے اپنے اندر کیا کیا بیماری ہے جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس ہم بتاتے ہیں ایسی ہی حضرت کو بتانا ہے شیخ کو بتانا ہے اگر کسی کو ضلع کی بھی عادت ہے ناوزب اللہ وہ بھی بتانا ضروری ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے یعنی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے خاص یعنی کہے پہ ایسے بیماری ہے دکھانا شرم آتی ہے تم اس شرم کی جگہ کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو کیوں اس لیے تمہاری صحت تمہارے ہاتھ پہ آ رہی ہے تو اسی طریقہ سے تمہارے اندر کی خراب عادت ہے وہ خراب عادت کو اپنی شہر سے بتانا ہے پھر جو علاج فرماتے اس کو بالکل زندگی کی جان کی بازی لگا کے اس کو کرنا ہے اور اعتقاد اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے سامنے اپنے کے شیخ کو یہ سمجھے پوری دنیا کے اندر جتنے مشائق ہے سب سے زیادہ میرے شہر میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ فائدہ مند ہے اور احتیاط کا مطلب یہ ہے کل میت بھی عدل غسال یعنی اپنے کو مردہ بدست زندہ شیخ کے ہاتھ میں مربی کے ہاتھ میں ایسے پیش کر دو کہ میری کوئی رائے نہیں اپنے کو بالکل فنا کر دو جس کو فنا فی شیخ کہا جاتا ہے اور اس فنا فی شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ فنا فی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 كثيرا كثيرا أما بعد انشاءاللہ مولانا صاحب نے روحانی علاج کے سلسلے میں جو باتیں فرما دی بہت قیمتی باتیں فرما دی اور ساتھ ساتھ نفس اور شیطان جو آدمی کو غلط راستے پر ڈالنے والے ہیں شر اور ان کی ضرر سے بچنے کی تعلیم بھی فرمائی اور اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو ہم سب سے مطالبہ ہے ہم سب سے کہا گیا ہے پوری دین پر چلنا کے لیے ہم سے کہا گیا ہے بعض لوگ صرف عبادات کو پورا دن سمجھتے ہیں بعض لوگ صرف اعتقادات کو اعتقادات کے معنی ایمان اور پیغمبروں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ تعالی پر ایمان اس کو کافی سمجھتے ہیں بعض لوگ معاملات کو کافی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم سود نہیں کھاتے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم مدرسے میں چندے دیتے ہیں اس کو کافی سمجھتے ہیں بعض لوگ اخلاقیات کو کافی سمجھتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے ہیں لوگ معاشرت کو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا اس کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہم سے مانگا گیا ہے کہ پوری دین پر چلو خود خلوف دین فصل میں کا فتن پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پاکستان کے لوگ چلتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور سب سے بڑے پرانے امام تھے جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن امام شافی رحم اللہ کی پیدائش ہوئی تھی ایک سو پچاس میں وفات گئے تھے اور ایک سو پچاس میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے ان سے کسی نے پوچھا دین کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ اور دین کا حاصل مولانا نے بھی فرمایا پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات من کانت ہجرت ہو اللہ رسول ہی ہجرت ہو اللہ و رسول ہی امن کانت ہجرت ہو اللہ دنیا یوسی بہا ہجرته الى ما هاجر اليه فرمایا جتنے اعمال ہے ان تمام اعمال کی بنیاد اچھی نیت ہے اور اخلاص ہے جیسے مولانا نے بتلایا کہ اخلص دین کا یکش کا العمل القلیل اخلاص پیدا کرو اور اخلاص کی معنی یہ ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں کوئی مجھے دیکھتا ہو یا نہیں دیکھتا اتفاق سے اگر کوئی دیکھ لے تو کوئی بات نہیں حضرت ابو نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک کام کرتا ہوں اچھا کام اور مجھے اس اچھے کام پر کوئی دیکھتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کیا یہ میرا خوش ہونا اخلاص کو ختم کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے یہ دنیا کی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام کسی کو دکھایا آپ نے نہیں دکھایا شخص نے کہا کہ میں صدقہ دوں گا صبح کو رات کو جب صدقہ دیا تو صبح کو معلوم ہوا کہ اس نے صدقہ دیا ہے زنا زنا کرنے والی عورت کو پریشان ہوا اس کو بتایا گیا کوئی بات نہیں آپ نے اس کو صدقہ دیا بہت ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے اور کہے بس میرے پاس تو مال آ گیا میں کیوں زنا کروں اس لیے کہ اکثر عورتیں زنا کرتی تھیں پہلے زمانے میں مال کے لیے پھر دوسری رات اس نے ارادہ کیا کہ میں صدقہ کر لوں اس نے جو سبقت دیا وہ چور کو دیا پھر پریشان ہوا اس کو بتایا پریشان ہونے کی بات نہیں آپ نے تو اللہ کے لیے دیا ممکن ہے کہ چور کے پاس مال آیا وہ چوری سے توبہ کر لے تیسری رات پھر اس نے خیرات کرنے کا ارادہ کیا تیسری رات جب خیرات دی تو کسی مالدار کو دی پھر صبح کو پریشان ہوا اس کو بتایا گیا پریشان ہونے کی بات نہیں آپ نے تو اللہ کے لیے دیا ممکن ہے کہ جو مالدار ہے وہ عبرت حاصل کرے اور کہے کہ مجھے بھی کچھ دینا چاہیے دوسرے کو دیکھ کر آدمی سوچتا ہے مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے اس لیے اخلاص یعنی اللہ کے لیے کام بڑی دولت ہے آدمی کو نصیب ہو جائے اور جیسے مولانا نے بتلایا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہوں جیسے ہمارے بزرگ تھے ہمارے بڑے تھے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے سے جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی یہ سیکھتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو ایک اللہ کے لیے کروں گا وہ ایک اللہ خوش ہو جائے گا تو میرا سارا کام بن جائے گا وہ ایک اللہ ناراض ہوگا تو میرا کچھ نہیں بنے گا لاکھوں آدمیوں کو میں کیسے راضی کروں ایک آدمی شادی میں دعوت دیتا ہے اور لاکھوں رین کا خرچہ کرتا ہے رشتہ داروں کو بلاتا ہے دوست و احباب کو بلاتا ہے وہ یقین نہیں ہے جن جتنے کو بلایا ہے ان کے مقابلے میں ناراض ہونے والے زیادہ ہوں گے دعوت نہیں ملی اور کوئی مجھے تو دعوت ملی لیکن ہمارے بچوں کو نہیں ملی اور کوئی کہے گا ہمارے بچوں کو تو ملی لیکن ہمارے گھر میں جو افراد تھی ان کے لیے ہڈیاں بھیجا ان کے پاس کچھ بھیجا نہیں کھانا نہیں بھیجا مخلوق کو کب تک راضی کرتے رہیں گے یہ تو مشکل کام ہے خالق راضی ہو جائے اللہ تعالی راضی ہو جائے تو اللہ تعالی کی ید مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب کے دل ہے بس وہ سب کے دلوں کو پھیر دیں گے سب راضی ہو جائیں گے تو محمود غزنوی نے غلاموں کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم جو یہاں چیزیں پڑی ہیں ایک ایک چیز کو پسند کر کے لے لو کسی نے موتی کو لے لیا نے چارپائی کو لے لیا کسی نے کپڑوں کو لے لیا آیاز جو مشہور غلام تھا اس نے محمود غزنوی کے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ میں نے اس کو لے لیا اور کہا کہ بادشاہ کو لے لیا تو بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرا ہو جائے گا وقوفی ہے اور جیسے مولانا صاحب نے بتلایا یہ شیطان کا سکھانا ہے کہ ہم کہیں گے کام کرو تو کسی کو دکھانے کے لیے کرو کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اللہ کے لیے کر لو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ایک سا آدمی ایک جماعت جا رہی تھی حضرت جی مولانا انعام حسن رحمت اللہ علیہ سے کچھ وسیعت اور نصیحت کرنے کے لیے کہا حضرت کچھ نصیحت کر لیں جیسے جماعت والے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نصیحت کر لیں حضرت مولانا انعام حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم جا رہے ہو یہ سوچ لیا کرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں تو اچھا کام کریں گے جہاد میں جا رہے تھے اور بہت بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے تکبیر کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بت زور زور سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آواز سے کہا کرو اس لیے کہ فائن نکم اسم ولا غائبن تم نے بہرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو اور نہ غائب کو اللہ تعالی حاضر ناظر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے آہستہ بھی سنتا ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے ذکر مت کرو بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو چیخ چیخ کر کے تکلیف مت دو ایر بڑو والا انف اپنے اوپر نرمی کرو بہت زور زور سے مت کہو بلکہ اگر کسی فائدے کے لیے تم آواز کو بلند کرتے ہو تو آواز کو بلند کرنا برابری اور اعتدال کے ساتھ ہو تو فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہر مت کرو بلند آواز تو کر لو اس لیے اربہ فرمایا ایر بہو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گلے کو مت پھاڑو اپنے اوپر نہ رحم کرو زور زور سے گلا پھاڑو گے تو گلا بیٹھ جائے گا زکام ہو جائے گا اور فرمائے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ تم بہرے کو نہیں پکارتے ہو اور تم غائب کو نہیں پکارتے ہو آدمی کے پاس دوسرا حاضر ہوتا ہے سننے والا ہوتا ہے تو بات تو زور سے کرتا ہے لیکن بہت زور سے نہیں کرتا جہر کرتا ہے لیکن زور زیادہ جہر نہیں کرتا اس حدیث میں یہ سبق ہمیں ملا اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے اور کوئی نہیں اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نبی ہے کوئی پیر ہے کوئی فقیر ہے وہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے ہماری ہر بات کا پر علم رکھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں حضرت مولانا بن نوری رحم اللہ فرماتے تھے ہم لوگوں کے پاس مدرسے کے چندے کے لیے کیوں جائیں ہم نے مدرسہ اللہ کے لیے بنایا اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالی کا مدرسہ ہے اور بنانے سے پہلے ہم مدین مدین منور گئے تھے فرمایا اور وہاں روزہ اقدس کے سامنے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کیا یہ اللہ تعالی کا مدرسہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا مدرسہ ہے حاجی صاحبان اور کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں اور علماء کرام اور طالب علم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس علم کی سیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے دور دور سے آئیں گے اونٹوں پر سواری کر کے آئیں گے بہم خیرن میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو کویا کہ وہ میرے مہمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کام کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور اگر کبھی کبھی دکھانا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو جیسے علماء فرماتے ہیں جو آدمی زکات دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے دیا کرے اگر لوگوں کے سامنے دے دے تو کوئی حرج نہیں اور جو نفیم صدقہ دیتا ہے چپ سے دے میں دے لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا اور دوسرے لوگ بھی زکات ادا کریں گے اس ٹھکانے میں یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے لوگ عبرت لیں گے اور دوسرے لوگ اسی راستے پر چلیں گے اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہو بخاری شریف میں ہے کہ وہ اپنے جہاد کے حالات کو سناتے تھے وہ ہے کہ کارگزاری سناتے تھے اور کارگزاری سنانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس لائن پر چلنا سیکھ لیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کو سن لیں اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کرے کہ صحابہ کرام پر کتنی تکلیفیں آئی تھی جو لوگ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں وہ حقیقت میں منافقوں کے راستے پر چلتے ہیں ورنہ صحابہ کرام کی قربانیوں سے کون انکار کر سکتا ہے انہوں نے اپنے لیے کوٹیاں نہیں بنائی میں نہیں کیا جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے سونے چاندی کو جمع کرنا ان کے ہاں بہت سخت جرم تک کہ میں نہیں جمع کروں گا ربضہ میں بیٹھے تھے جو مدین منورہ سے دو سو کلو میٹر دور ہے وہیں وہاں پر بھیڑ بکریوں سے کے ساتھ اور جانور ان کے پاس سواری کے لیے ہوتے تھے اسی سے گزارا کرتے تھے اور جب وفات پا رہے تھے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں راستے پر کھڑی ہو جائے انشاءاللہ ایک جماعت آ جائے گی ان سے آپ کہیں ابو ذر کا انتقال ہوا وہ میرے کفن دفن کا انتظار کریں انتظام کر لیں گے آپ فکر نہ کریں چنانچہ جب وہ باہر کھڑی ہوگی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی جماعت آئی اور حج کی لے جا رہی تھی اور کہتے ہیں حج کے لیے ان کا پہنچنا مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو ذر کی تدفین اور تکفین کے لیے ان کو پہنچایا اس وقت حج کے لیے اتنے تھوڑے دن باقی تھے حج کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہیں پر وہ اترے ان کو بتایا گیا ابو ذر کا انتقال ہوا رونے لگے کفن بیوی نے کہا کفن تو ہے نہیں اور یہ وسیعت کی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ کفن کا کپڑا ان سے لینا چاہیے جو حکومت کی کسی عہدے اور مرتبے پر گورنر وغیرہ نہیں رہا ہو اگر وہ حکومت کسی منصب پر رہا ہو تو ان سے نہ لیں تو اس جماعت میں ایک شخص تھا اس نے کہا میں حکومت کی کسی مرتبے پر عہدے پر نہیں رہا ہوں اور میرے پاس چادر ہیں چادریں دے دی اور ان کے کفن دفن کا انتظام ہوا یہ ان حضرات کا طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس پر وہ حضرت عمل کرتے تھے حضرت ابو ذر کے بارے میں مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ کوئی غلام تھا ان سے حضرت ابو ذر نے فرمایا سودا ایک کالی کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور فرمایا ان نقم و انفی کا جاہلی آپ نے ایسی بات کہی جس سے جاہلیت کی بو آتی ہے آپ نے ایسی بات کہی جس سے حضرت مضر رضی اللہ عنہ پشیمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے خادم ہے وہ خبل یہ لوگ آپ کے خادم ہے یا اللہ تحت ایدیکم اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے ہاتھ کے نیچے بنایا ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے بس جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ جو تم پہنتے ہو ان کو پہنا دو تھوڑا بازا میں ایک آدمی ملاقات کے لیے گیا حضرت ابو ذر کے پاس حضرت ابو ذر نے دو کپڑے پہنے تھے جن کا رنگ مختلف تھا اوپر نیچے اس کے غلام نے دو کپڑے پہنے تھے جس کا رنگ الگ الگ تھا اس آدمی نے کہا حضرت آپ نے کیوں یہ نہیں کیا کہ دونوں رنگ کے کپڑے آپ پہنتے اور ایک رنگ کے کپڑے غلام کو دیتے فرمائے نہیں مجھے اپنے آقا نے وسیعت کی ہے جو تم پہنتے ہو ان کو پہنا دو تو ایک سفید کپڑا میں نے پہنا ایک سفید ان کو دے دیا ایک پیلا کپڑا میں نے لیا ایک پیلا کپڑا ان کو دے دیا اور جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد غلام سے کہا میں لیٹتا ہوں تم آؤ اور میرے گردن پر پاؤں رکھو مسلمان کی یہ شان ہے جب غلط کام ہو جائے غلط کام کرے غلط زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے تو پھر وہ معافی مانگ لے پشیمان ہو جائے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے <coughs> لیکن غلطی پر جمنا غلطی پر قائم رہنا اور اپنی غلط کو صحیح سمجھنا یہ شیطانی کام ہے تو فرمایا تم میری گردن پر پاؤں رکھو اس نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا حضرت ابوذر نے فرمایا جب تک آپ میری گردن پر پاؤں نہیں رکھیں گے اس وقت زمین سے نہیں اٹھوں گا میں ویسے لیٹا رہوں گا وہ آئے اور ان کی گردن پر پاؤں رکھا اسی کو کہتے اخلاص اسی کو کہتے للہیت یہی بات ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو آدمی اپنی غلطی کو مان لے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اچھے اخلاق یہ بھی اخلاص کا ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء افقل فی میزان المؤمن من خلق حسن انسان کی عمل کی ترازو میں اخلاق حسنہ بہترین اخلاق سے اچھی کوئی چیز بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرکو بحسن خلقه درجت قائم اللیل وسائم النہار اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جیسے حضرت بزر اچھے اخلاق کا اظہار مظاہرہ کرتے تھے اس کی برکت سے آدمی اس مرتبے کو پہنچتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے جیسے رات کو تحجد میں ہمیشہ کھڑا رہے اور جیسے دن کو ہمیشہ روزہ رکھے رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی شانی تھی لم یکن فاحشن ولا ولا متفحشن فی الاسواق رسول بری بات نہیں فرماتے تھے گالیاں نہیں دیتے تھے ولا ولا ولا لعانا کہیں پر لعن تعین نہیں کرتے تھے فی الاسواق بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے ولا السیئت اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے برائی کے بدلے میں اچھا کام کیا کرتے تھے ولیکن یعفو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے چشم پوشی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے آپ میرے بندے ہیں وہ رسولی آپ میرے رسول ہیں سب میں تو کل متوکل آپ کا نام متوکل میں نے رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا غلیظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی سخت نہیں تھی دل بھی سخت نہیں تھا ولا اور بازاروں میں چیخنے چلانے والی نہیں تھی وہ فرماتے ان نما مکارم الاخلاق اخلاق تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں اور پورا کروں فب رحمت من اللہ لنت لهم اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرمی کرتے ہیں ولو کن تفزن غلیز القلب لن فضو من حولک اگر آپ کی زبان سخت ہوتی دل سخت ہوتا یہ سب آپ کے ہاں سے بھاگ جاتے بہرحال امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا اخلاص اور اخلاص کا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو اللہ کے لیے کام کرو اور اللہ کے لیے کام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو <coughs> محسوس کر لو اور اپنی غلطی سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لو اپنی غلطی کو ٹھیک کر لو اور بد اخلاقی سے بچو اب حضرت کی دو تین عبارتیں سناتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا آپ کی ہدایت کے مطابق آیت کریمہ علم بین اللہ یارا کا ورد شروع کر دیا ہے وظیفہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے شروع میں ذات باری کا استحدار خوب رہا اب کمی ہوتی جا رہی ہے مراقب کے لیے کوئی خاص وقت اب تک متعین نہیں کر سکا ہوں آپ متعین فرما دیں معمولات کی پابندی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے مراقب آیت علم علم بین اللہ یرا سے جو فائدہ ہوا بہت بہت قابل شکر ہے اول اول یہ مراقبہ نماز فجر سے پہلی کیا جائے مراقبہ کے معنی ہے آدمی آنکھیں بند کر دے اور کہے اللہ تعالی نگرانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے پھر بار بار دن میں جس وقت بھی موقع ملے مثلا مکان سے مسجد جاتی ہوئی اور وہاں پہنچ کر وہاں سے واپسی پر غرض اس کا اتنا استحدار کیا جائے کہ یہ مستقر اور بات پکی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نصرت اور امداد فرما دے معمولات کی پابندی ہے مگر اب کوئی تصور ہوتا ہے نہ کوئی مراقبہ میرے محتمر محترم جدھر کو وہ لے چلے ادھر کو چلتے رہیں جو کچھ وہ عطا کرے اس کو اپنی مقدار سے لے لے یہاں تو یہ حال ہے دل میں ذوق وصل یاد یار تک باقی نہیں آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مراقبی کی توفیق دے کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اخلاص کی توفیق اچھے اخلاق کی توفیق اور نفس اور شیطان کے وسوسے اور راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے صلی اللہ علیہ محمد